لہجہ دام میں ہم کو لاتے ہو تم دل اٹکا ہے اور کہیں شیر پڑھانے ہم سے اور مضمون گٹھا ہے اور کہیں آنکھیں ذرا ملانا ادھر کو کیوں جی یہ کیا باتیں ہیں بات کی ہم سے اٹھانی لذت جی کا مزہ ہے اور کہیں حق تو ہے کچھ حال دل اپنا کہتے ہیں جب تم سے ہم کان لگائے سنتے ہو پر دھیان لگا ہے اور کہیں دیکھیو یہ اریاری کوئی کیا ہم کو لپیٹے میں وہ بوتے پورفن لیتا ہے دل جس نے دیا ہے اور کہیں ٹوک کے اس سے بات کروں تو یوں وہ کہے ہے چتون میں مجھ کو نہ چھیڑو دھیان جی اس وقت میرا ہے اور کہیں ہم سے زبانی ملنے کو تم کہتے ہو ہم جانتے ہیں دل سے پر آنے جانے کا اقرار کیا ہے اور کہیں دیکھ کے ہم کو جو کہتے ہو تم آؤ بیٹھو بات کرو باتیں یہ سب ظاہر کی ہیں ان ہوا ہے اور کہیں اب تو کچھ ہم درد سے میرے آتے ہو تم مجھ کو نظر تم سا شاید کوئی پیارے تم کو ملا ہے اور کہیں بیٹھے ہو مجھ پاس و لیکن گھبرانے سے نکلے ہے آنکھ بچا کر اٹھ جانے کا دھیان بندھا ہے اور کہیں ظاہر میں تم کہتے ہو مجھ کو بیٹھو ابھی تو جاؤ نہ گھر مجھ کو تو معلوم ہے جو پیغام گیا ہے اور کہیں باتیں کر کے لگاوٹ کی یہ کافر ہوں گر جھوٹ کہوں دل کو میرے تم لیتے ہو جی نام خدا ہے اور کہیں ہے اس کے ہوتے پر جو یاد کرو تم غیر کو جان جرت میں جو نہیں سو ایسی بات وہ کیا ہے اور کہیں